اے آمان وال اگر تم کافروں کے کہے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لٹا دیں گے پھر ٹوٹا کھا کے پلٹ جاؤ گے